ابو بکر بن ابی شائبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن علیہ سے سے انہوں انہوں نے نے ابو ریحانہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے ابو بکر نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرما لیتے علی ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا ابو ریحانہ نے ایک مد سے وضو فرما لیتے تھے کہ بجائے ایک مد پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا کہا ابو ریحانہ نے کہا سفینہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے اس لیے مجھے ان کی حدیث پر اعتماد و وسوق نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو انتالیس